عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ان سے یاہجہ بن سعید نے ان سے عمرہ بن تعبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ سے حجت الوداع کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب زی قدہ کے پانچ دن باقی تھے ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا جب ہم مکّے سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفحہ اور مروہ کی صحیح سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دسویں ذی الحج کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربان کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی عمرہ بن تبد الرحمٰن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار نو سو باون